الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رسول وخاتم الأنبياء خير الخلائق المسمى بمحمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم خلافة العرب الأرباب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 مات ابدا ولا تقم على كفروا بالله وماتوا وهم فاسقون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم بزرگ دوست عزیز بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں یہ ان کی عادتیں کریں گے آپ خاموش رہیں ہماری طرف سے کوئی ساتھی مت بولے سب خاموش ہو جائیں ہماری طرف سے کوئی مت بولے بزرگوں دوستوں عزیزوں آج جس مسالہ پر مناظرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنازہ کے بعد دعا کرنا مولوی محمد سعید صاحب اسد نے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے تین قرآن کریم کی آیتیں پڑھی بات بالکل واضح ہے کہ پہلے ایک نظریہ متعین کیا جاتا ہے ایک مسلک بتایا جاتا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے پھر اس کے بعد اس کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے لیکن میں حیران ہوں اپنے مد مقابل مولوی سعید صاحب اسد پر کہ پہلی باری میں ان پر اتنی بوکھلاٹ تاری ہوئی کہ وہ اپنا نظریہ بتانا ہی بھول گئے کہ ان کا نظریہ ان کا عقیدہ دعا با جنازہ کے متعلق کیا ہے دلائل تو اس وقت دیے جاتے ہیں جب پہلے ایک عقیدہ ایک نظریہ اپنا ایک موقع پیش کیا جاتا ہے لیکن میں حیران ہوں اپنے آپ کو بہت بڑے مناظر سمجھنے والے انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اپنا عقیدہ تو بتاؤ بات بالکل واضح ہے یہ میرے پاس موجود ہے ان کا فتح رضویہ میں ذرا ان کے نظریے کی عقیدے کی وضاحت کروں ان کا نظریہ جنازہ کے بعد دعا کرنا کے کرنے کے متعلق یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد صفیں توڑ کر سلام پھیرنے کے بعد صفیں توڑ کر دعا مانگی جائے یا جس طرح کھڑے نہ رہیں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پھر دعا مانگیں بات میری سمجھ آ رہی ہے نا یا سفیں توڑ کر دعا مانگی جائے اور یا بیٹھ کر دعا مانگی جائے اگر سفیں نہ توڑی جائیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے اسی طرح آدمی کھڑا رہے قیامن تو یہ کہتے ہیں دعا نہ مانگے توڑے تب دعا مانگے یا بیٹھ جائے تو تب دعا مانگے میرے پاس موجود ہے ان کا یہ فتوا رضویہ جس کی جلد ہے چار جس کی متفرے کے بارتے ہیں اور اس میں مستقل رسالہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا جس کا نام ہے بزل الجوائز اس رسالہ کے اندر انہوں نے اپنا موقف واضح کیا موقف ان کا یہ ہے اب چاہیے تو یہ تھا نا مولوی سعید اسد صاحب کو کہ پہلے اپنے عقیدہ بتاتے کہ جی میرا نظریہ یہ ہے ہم بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے چاہیے تو یہ تھا اپنا مسلک بتاتے اپنا عقیدہ بتاتے لیکن ایسے گھبرائے پہلی باری میں کہ عقیدہ بتانا ہی بھول گئے مولوی صاحب ذرا ہوش رکھیں آپ اور پہلے اپنا عقیدہ بتائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا کرنا جائز ہے جائز کیا چیز ہے تم صاف کہو سے فرض سمجھتے ہو تب بتاؤ جائز اگر واجب سمجھتے ہو تب بتاؤ فرض سمجھتے ہو تب بتاؤ واجب سمجھتے ہو تب بتاؤ سنت سمجھتے ہو تب بتاؤ مستحب سمجھتے ہو تب بتاؤ آخر بتانا چاہیے نا عقیدہ جو آدمی اپنے عقیدے کو چھپائے تو سمجھ لیجیے اس کے پاس اس کے عقیدے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور جس کے پاس جس کے پاس اپنے عقیدے پر کوئی دلیل موجود ہوگی اسے اپنا عقیدہ چھپانے کی کوئی ضرورت ہو کوئی نہیں تو مولوی صاحب پہلے اپنا عقیدہ بتائیے فرض سمجھتے ہیں واجب سمجھتے ہیں سنت سمجھتے ہیں مستحب سمجھتے ہیں اپنا عقیدہ بتائیے اور اگلی بات ذہن نشین رکھیے مولوی سعید اسد صاحب نے اپنی اس تقریر کے اندر ایک بات ایسی کی ہے ایک بات ایسی کی ہے جو انتہائی نازیبا حرکت ہے بہت غلط بات انہوں نے کہی ان جیسے آدمی کے شایان شان یہ نہیں تھا یہ مفتی شفیع صاحب کا تذکرہ کرتے وہ شریف مولوی ہیں ان میں وہ شریف مولوی ہیں ان میں کچھ شریف بھی ہوتے ہیں ذرا اندازہ لگائیے کتنا بڑا تان کر رہا ہے میں بالکل کہتا ہوں آئندہ کے لیے آئندہ کے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کیجیے جس سے میرے بزرگوں کی توہین ہوتی ہو اگر میں آپ میں سے کسی ایک آدمی کا نام لے کر کہوں کہ فلاں شریف ہے ان میں ان میں فلاں شریف ہے کیا مطلب ہوگا دیکھیے اس قسم کی بات کبھی مت کیجیے نہ میں کروں گا نہ آپ کریں اور اگر آپ نے ایسا کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر مناظرہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں پاتے اور اور اس کے ساتھ چپ کر جا اس کے ساتھ یہ بات بھی میں مولوی سعید اسد صاحب کو کہوں گا کہ مولوی صاحب نے اپنی اس باری کے اندر کچھ کتابوں کے حوالے دیے ہیں مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن کا مولانا ادری صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی معارف القرآن کا انہوں نے حوالہ دیا اور وہ حوالہ کہاں سے پڑا ان کے پاس جو اپنا رجسٹر لکھا ہوا ہے ان کے پاس جو اپنا رجسٹر لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر کوئی حوالہ بھی مولوی صاحب دیں جب تک اصل کتاب پیش نہیں کریں گے حوالہ نہیں دے سکتے جس کا جس کتاب کا میں مانگ نہیں رہا مانگ نہیں رہا آئندہ کے لیے بات بتا رہا ہوں آئندہ کے لیے چپ رہا چپ رہے ہیں خاموش رہے ہیں خاموش رہے میرا وقت خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش جی خاموش خاموش یہ میرا ٹائم شمار کرنا جی یہ جو انہوں نے ضائع کیا ہے خاموش خاموش بات سنیں جی میں آئندہ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں جس کتاب کا میں حوالہ دوں گا میں بھی اصل کتاب پیش کروں گا میں او بھائی خاموش رہے نا کیا کرتے ہیں آپ میرا ٹائم شمار کرنا جی میں آئندہ کے لیے میں آئندہ کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کا حوالہ پیش کیا جائے جو کتاب آپ کے پاس اصل موجود ہو اور کتاب کو نکال کر سامنے بتائیں اس کے علاوہ نہ میں حوالہ دوں گا نہ آپ دیں گے اور اس کے ساتھ اب آگے بات ذہن نصیر اب عقیدہ نہیں بتایا تو دلائل کبھی آ سکتے ہیں دلائل اس وقت آئیں گے جب پہلے عقیدہ آئے گا اس لیے مولوی سعید صاحب اسد سے کی کر دے یار میں یہ کہوں گا اب اپنی اب اپنی اگلی باری کے اندر سب سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت کریں اپنا عقیدہ بتائیں اور اس کے بعد اس کے بعد بالکل ذہن نشی رکھیے بات میں انہیں برملا چیلنج کر کے کہوں گا پورے خدا کے قرآن سے صرف ایک آیت بتا دیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے جنازے کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے صرف ایک حدیث صرف ایک صحیح حدیث یہ پیش فرما دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا ہو اگر یہ قرآن سے یا حدیث سے اپنے دعوے کو انہوں نے ثابت کر لیا میں بالکل مجمع عام میں کھڑا ہوں میں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں صاحب سے میرا مناظرہ ہوا تھا اس مناظرے میں رحمانی صاحب ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکے تھے اپنے بارے میں بات کریں اور پندرمنٹ ہو تو بند کرتا ابھی آنے کے بعد مزدور مودی صاحب نے منافقوں والی پڑھی تھی لیکن آئے تو غلط پڑ گئے اور دیکھنا غلطی بھی کہاں ہوئی رسول اللہ کا نام کھا گئے اور پھر دیکھیے یہ ٹھیک ہے آدمی کو غلطی مان سا کا ہم مانتے ہیں لیکن تو مانتے کیا نام ہے آپ کا بالکل دشمن احتجاج ہوتی جی۔ ہے آئندہ سے برداشت نہیں کیا جائے گا ہمارے کسی مولوی کو شریف کہا جائے اللہ

مسئلہ مطلب ہے نمی بتی ہے اس کے بعد مانگا ہوگا مزہ نہیں پڑے پڑے جائے بہت سمجھے چل رہا سمجھے جی اور چپ کرو یار ہماری دیکھو جی میری طرف سے میری طرف سے عذر انہوں نے خود کر لیا کہ انسان بھول جاتا ہے جب عذر کر دیا تب خمخا شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی اور سنو میں بالکل جو ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ بتایا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو ہم بالکل برمالا ماننے کے لیے تیار ہیں میں کہتا ہوں میرے مجھ سے یہ لفظ رہ گیا ہے میں خود پڑھ دیتا ہوں انہم کفروا باللہ ان بات سمجھیں بات سمجھیں بات سمجھیں ان ولا احد ماتا مات ابدا ولا تقم قبر ہی انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا ہی فاسقون میں نے آیت پڑھ دی اب آپ ہزار ڈھنگ کے جی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے میں نے یہی کہا تھا کہ آدمی اس بات کا تھا کہ آپ کو کہا گیا کہنے کے باوجود آپ نے رسول اللہ کا نام چھوڑ دیا مطلب ترجمہ بھی سن لیجیے ترجمہ نہیں کیا تھا بلا منافقہ نہ جنازہ نہیں پڑنا منافقہ نہیں آتا گستاخ علادہ گستاخی موڑی صاحب نے بڑا شور بتایا مجھے یقین نہیں بتایا تقریر شروع کر دی تقریر دینی شروع کر دی یہ حضور والے کتنی آیتیں پڑھی تھی ان میں سے کسی آیت کا آپ نے جواب دیا اور سب سے پہلے میں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ جب بھی کوئی دعا مانگے جائیں کہا نہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا گناہ تو ضرور اگر گناہ ہے تو بسم اللہ کر کے آپ ذرا بتا دیجیے حرام ہے مکرو تحریمی ہے کفر ہے مکرو تنظیحی ہے کیا چیز ہے آپ بتا دیجیے بسم اللہ کیجیے اب آپ نے بتانا ہے یہ جو جنازے کے پاس دعا ہے یہ کیا ہے اگر حرام ہے تو حرام کیا ہوتا ہے اور حرام کے ثبوت کے لیے کون سی دلیل شری درکار ہوتی ہے اگر مکرو تحریمی ہے تو مکرو تحریمی کیا ہوتا ہے آپ اگر مدرس قسم کے آدمی اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی دو چار سال کتابیں تو پڑھی ہوئی ہیں اسی طرح بھی چل کے دیکھ لیں گے آپ بتا دیجیے اور کس طرح کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے آپ کے ذمے یہ بتانا ہوگا ہم نے بتا دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز جب بھی مانگو جائے جی، نہیں پڑھ سکیں گے ایسے نہیں پڑھ سکیں گے

ولا ولا تصل على على أحد منهم مات أبدا تقم قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق اللہ العلی العظیم بزرگوں دوستو عزیزو میں نے مولوی محمد سعید صاحب اسد کو یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنا عقیدہ واضح طور پر بتائیں وہ کس طرح کہ آیا آپ کے نزدیک جنازے کے بعد دعا کرنا صفیں توڑ کر دعا کی جائے تب جائز ہے یا صفیں توڑنے کے بغیر ویسے ہی انسان کھڑا رہے تب بھی جائز ہے اور اسی طرح یوں کھڑا رہے صفیں باندھ کر تب دعا جائز ہے یا بیٹھ جائے تو تب دعا جائز ہے اس پر میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کا مسلک جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے وہ یہ فتوا رضویہ میرے پاس موجود ہے اس کے اندر جلد چہارم میں ان کا رسالہ بزل الجوائز موجود ہے اس کے اندر مولانا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر دعا کرے تو یہ ٹھیک نہیں بیٹھ کر کرنا چاہیے اور یا سفے توڑ کر دعا کرنا چاہیے ان کا اصل مذہب کیا ہے ان کا اصل مذہب کیا ہے کہ سفید توڑ کر سفے توڑ کر دعا کی جائے اور یا بیٹھ کر دعا کی جائے اگر اسی طرح صفے باندھ کر دعا کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا میں نے انہیں کہا تھا اپنا آپ عقیدہ واضح کریں اب بات بالکل صاف ہے آپ صاف کہہ دیں یہ جو فتوا رضویہ کے اندر مولانا احمد رضا خان صاحب نے آپ کا عقیدہ لکھا ہے یہ جو نظریہ لکھا ہوا ہے کیا آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے بات تو بالکل صاف ہے نا اب یہ میرے پاس موجود ہے یہ میرے پاس موجود ہے ان کی کتاب جال حق اس جال حق کے اس کے اندر صاف موجود ہے کہ صرف دو صورتیں ہیں دو صورتوں کے اندر دعا کرنی چاہیے ایک کیا صفیں توڑ کر اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹھ کر دعا کی جائے اگر اسی طرح کھڑے ہو کر دعا کرے سفید باندھ کر تو دعا کرنی جائز نہیں مفتی احمد یار صاحب تو آپ کے جال حق میں یہ فرمائیں آپ کے اعلی حضرت تو یہ فرمائیں اب اعلی حضرت جی، ہاں۔ یہ اچھا۔ چپ بھائی دیکھے جی یہ لیجیے خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش اور چپ رہو بھائی چپ رہو چپ رہو خاموش خاموش جال حق کا سفا دو سو اکاسی دیکھیے تم کرو بھائی اوے او خاموش رہے بھائی خاموش خاموش خاموش کرو خاموش خاموش خاموش جال حق ہستفا دو سو اکاسی خاموش خاموش خاموش جال حق ہسفا دو سو اکاسی دیکھیں جی یہ دیکھ خاموش خاموش خاموش